نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس زمانے میں جبکہ ہر طرف کتنا فساد گمراہی کا دور دورہ ہے اہل سنت والجماعت کا پاکیزہ عقیدہ عطا فرمایا اور جہاد جیسا مقبول اور پیارا عمل ہمیں نصیب فرمایا اور اس کے ساتھ ہمیں نسبت عطا فرمائی ہے ممکن ہے آپ کو ان دونوں نعمتوں کا احساس نہ ہو لیکن یہ دونوں اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اگر ہمیں نو علیہ سلاد وسلام کی زندگی مل جائے اور ہم صبح شام شکر ادا کرتے رہیں تو ان دونوں نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ دیا اہل سنت والجماعت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عمل دیا جہاد کا اگر ہم اہل سنت والجماعت نہ ہوتے نہ باللہ ہمارے دل بھی گندے ہوتے منہ بھی گندے ہوتے اور زبانیں بھی گندی ہوتی جب یہ ساری چیزیں گندی ہوں گی تو پھر مرنے کے بعد قبر بھی جا کے گندی ہوگی وہاں پر بھی مشکلات پیش آئیں گی اور اگر خدا نہ خواستہ ہمیں جہاد سمجھ میں نہ آتا تو ہم لوگ اسلام کے نام پہ چلتا پھرتا ایک دھبا ہوتے کیونکہ جو مسلمان جہاد کو نہیں مانتے جہاد کو نہیں سمجھتے وہ اسلام کے نام سے مسلمانوں کے چہرے پر ایک چلتا پھرتا ہوا داغ ہے دھبا ہے تو ہم لوگ تو نائل سے بس مالک کا شکر ہے جس نے یہ دونوں نعمتیں خود بخود آتا فرما دی اب ان دونوں نعمتوں کی قدر کرنا اور حفاظت کرنا ہمارا کام ہے یا نہیں ہے جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اس نعمت کی حفاظت کرنی چاہیے اگر نعمت کی قدر نہ کی جائے اور حفاظت نہ کی جائے تو پھر ان آزادی ال شدید اللہ کا سخت عذاب بندوں کو گھیر لیا کرتا ہے بے شمار مثالیں ہیں اس کی چند روپے اور چند نوٹ کسی کو مل جائے تو قدر کرتا ہے حفاظت بھی کرتا ہے اور یہ نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ علیہ سنت والجماعت کا دیا اور جہاد کے ساتھ نسبت عطا فرما دی یہ تو بہت عظیم الشان نعمتیں ہیں ایسی عظیم الشان نعمتیں ہیں کہ جن کی قدر کرنا ہمارے ذمہ لازم ہو چکا ہے میں مثال دیتا ہوں اگر ہم عقیدہ حال سنت و جماعت کے ساتھ وابستہ نہ ہوتے اور نعوذ باللہ قرآن مزید کا انکار کر رہے ہوتے تو یہ اچھی بات تھی صحابہ کو گالیاں دے رہے ہوتے تو یہ اچھی بات تھی انبیاء علیہ السلام پر انگلیاں اٹھا رہے ہوتے تو یہ اچھی بات تھی اس عقیدے کی بہتری یہ ہے اس عقیدے کا کمال یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب قرآن کو مانتے ہیں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے شروع سے لے کے الحمد سے لے کے ون تک سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ون ناس تک پورا قرآن سچا ہے پورا قرآن محفوظ ہے حفاظت کون کر رہا ہے انا نحن نزل نکر و انا لہ لحافظون کون حفاظت کر رہا ہے اللہ حفاظت کر رہا ہے اس قرآن میں تبدیلی ہو سکتی ہے تحریف ہو سکتی ہے کوئی اور قرآن کسی غار میں کہیں چھپا ہوا ہے نہیں ایک ہی قرآن ہے جو آسمان سے جبرائیل لائے زمین پہ آقا مدنی کو سنایا آقا نے اپنے صحابہ کو سنایا انہیں لکھوایا حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں اس قرآن پہ تمام صحابہ کرام نے مل بیٹھ کے اس قرآن مجید کو جمع کیا کسی کے پاس یہ آئے کسی کے پاس وہ صورت مزید کام حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ہوا حجاج بن یوسف کے زمانے میں نقطے لگے زیر زبر لگے آج اس قرآن میں کوئی ایک شوشے کی تبدیلی کر سکا ہے نہ قیامت تک کر سکے گا سچی کتاب ہے منور کتاب ہے یہ بات ہمیں کس عقیدے نے سمجھائی ہے اہل سنت و جماعت کے عقیدے نے اگر ہم اہل سنت وال جماعت کے عقیدے پہ نہ ہوتے تو دنیا کے بہت سارے گمراہ فرقوں کی طرح ہم قرآن مجید کا انکار کر رہے ہوتے نا باللہ من منظالک اللہ کی کتاب سے منہ موڑ کے بیٹھے ہوتے لیکن ہمیں اللہ نے عقیدہ ہی ایسا دیا کہ ہم کٹ تو سکتے ہیں مگر قرآن کا انکار نہیں کر سکتے اور نہ کسی اور کو کرنے دے سکتے ہیں بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی یہ عقیدہ اہل سنت وال جماعت کا کمال ہے حضرت آدم علیہ سلاط وسلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی پیغمبر رسول آئے ہیں سارے سچے ہیں ہمارا عقیدہ ہے سارے سارے کس کے بھیجے ہوئے ہیں اللہ جس کو بھیجتا ہے چنتا ہے وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں تمام انبیاء معصوم ہیں تمام انبیاء معصوم ہے ان سے کوئی کبیرہ صغیرہ گناہ نہیں ہوتا اس لیے کہ انہیں کس نے چنا ہے انہیں اللہ نے منتخب کیا ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ انہیں اللہ نے منتخب کیا تو اللہ کے انتخاب میں کھوٹ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی جو نبی ہیں وہ بھی سچے جو رسول ہیں وہ بھی جو ان میں العزم ہے وہ بھی سچے جن کے نام قرآن میں آ گئے ہیں ان کو ان کے ناموں کے ساتھ مانتے ہیں جن کے نام نہیں آئے ان کو بغیر ناموں کے مانتے ہیں یہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے تھے یہ اللہ کی طرف سے پیغامات لائے تھے تو عید لائے تھے رسالت لائے تھے آخرت کا عقیدہ لائے تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے یہ انسان تھے مگر اللہ کے پسندیدہ چنے ہوئے انسان تھے بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہم یہ نہیں کہتے کہ انبیاء علیہ السلام انسان نہیں تھے یہ یہ کہنا انبیاء کی عزت کرنا ہے یا ان کی توہین کرنا ہے اگر ہم کہیں کہ انسان ہونا بری بات ہے نا باللہ من ذالک تو یہ یہ بات کسی کی عقل اور دماغ میں آ سکتی ہے اگر انسان ہونا برا ہوتا تو اللہ انسان کو پیدا کیوں کرتے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فرشتے موجود تھے ان سے اللہ نے کہا میں زمین پہ اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں یہ خلیفہ نور تھا بشر تھا جی انسان تھا اور نورانی فرشتوں کو حکم دیا جا رہا تھا وَإِذْ کل لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ نورانیوں کو حکم دیا گیا اس بشر کے سامنے کیا کرو سجدہ کرو بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی اور حضور اکرم پرتم قرآن میں خود فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یو ہا الیا الہکم الہ واحد میں تمہاری طرح بشر ہوں لیکن میرے پاس وہی آ رہی ہے جیسے کہ یاقوت بھی پتھر ہوتا ہے مگر اس کی شان کچھ اور ہوتی ہے اس لیے ایک عربی کے شاعر نے کہا تھا محمد بشر وليس كالبشر هو ياقوت والناس كالحجر محمد صلى الله عليه وسلم ہے تو بشر مگر بشر جیسے نہیں لگتے وہ تو یاقوت ہیں اور دوسرے لوگ پتھر کی طرح ایک اور مثال چاہیے ایک عربی شاعر نے اپنے شعر میں کہا کہ تو لوگوں سے زیادہ فائف ہو گیا وہ انتا من ہوں حالانکہ تو لوگوں میں سے اور آگے مثال دیتے ہوئے کہا و ان ن مسک کا بہاد و غزالی کہ جو مشک ہوتا ہے مشک یہ بھی تو ہرن کے خون کا ایک حصہ ہے ہرن جانتے ہو اس ہرن کی ناپ کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ بھی خون جو اس کی رگوں میں خون ہوتا ہے وہ بھی خون لیکن وہ خون ناپاک ہے اور یہ خون پاک ہے جو مشک بن گیا کہ اس میں سے خوشبو آ رہی ہے معطر ہو رہے ہیں یہی فرق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دوسرے انسانوں کے اندر بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نورانی لوگ آیا کرتے تھے سلام کرنے کے لیے زیارت کرنے کے لیے اور پھر جب آقا مدنی اوپر گئے تو نورانی فرشتہ جو نور کا سب سے بڑا طاقتور فرشتہ تھا حضرت جبرائیل اس نے کہا آگے آقا آپ جائیے اس سے آگے جانے کی میرے پاس ہمت نہیں ہے بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی تو انبیاء علیہ السلام کو بشر ماننا انسان ماننا یہ ان کی عزت اور احترام ہے اور انہیں بشر اور انسان نہ ماننا ان کی توہین اور گستاخی ہے ایک آدمی برائی کر سکتا ہے پھر نہیں کرتا یہ کمال ہوتا ہے انبیاء انسان تھے انہیں ہماری طرح بھوک بھی لگتی تھی انہیں پیاس بھی لگتی تھی ان کے دل میں خواہشات بھی آتی تھی مگر مجال ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے سامنے اللہ کے کسی حکم کو توڑ دے انہوں نے اللہ کے احکامات کو زندہ رکھا اور انسان بن کے اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا یہ وہ کمال ہے جس کے سامنے فرشتے بھی پانی بھرا کرتے تھے ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں ہمیں کسی سے کوئی ناراضی ہم چودہویں صدی کے وہ مفکر نہیں ہیں جو اس صدی میں آ کے انبیاء پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں ہمیں نبیوں کی ہر چیز اچھی لگتی ہے ہمیں حضرت آدم کا جنت میں رہنا بھی اچھا لگتا ہے جنت سے اترنا بھی اچھا لگتا ہے اس لیے کہ اگر بابا جی زمین پہ نہ اترتے نہ میں ہوتا نہ تم ہوتے بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی تو آگے زمین پر اب ہم کہیں گے جی انہوں نے غلط کیا تھا کیوں دانا کھا لیا تھا کیوں چونٹانا اللہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا چودہویں صدی کے مفکر کہتے ہیں اللہ تو معاف کر دے ہم تو نہیں کریں گے معاف ہم نے نہیں معاف کرنا حضرت یونس علیہ آ وسلام اپنی بستی چھوڑ کے چلے گئے سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں رہے جانا بھی خیر واپس آنا بھی خیر اگر کچھ کام ہوا بھی تو اللہ نے معاف کر دیا جس کو اللہ معاف کر دے چودہویں صدی والے کہیں نہیں ہم نے تو اس پر اعتراض کرنا ہے ہر حال زبانیں کٹ جائیں نبیوں پہ اعتراض کرنے سے پہلے ہاتھ ٹوٹ جائیں ان قلموں کے جو نبیوں پر چلتے ہیں انبیاء علیہ السلام سے محبت ایمان ہے ایمان ہے ایمان ہے لیکن نبوت اور رسالت کا جو دور حضرت آدم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام سے شروع ہوا تھا یہ دور آ کے ختم ہو گیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ اللہ کے آخری رسول بھی ہیں آخری نبی بھی ہیں آپ کے بعد نہ کوئی رسول آنے والا ہے نہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے نہ دلی آ سکتا ہے نہ بروزی آ سکتا ہے نہ پورا آ سکتا ہے نہ ادھورا آ سکتا ہے نہ دو آنکھوں والا آ سکتا ہے نہ کانا آ سکتا ہے نہ دو بار نہ سو بار پیشاب کرنے والا آ سکتا ہے اور نہ ڈھیلوں کی جگہ گڑ کھانے والا آ سکتا ہے نبوت رسالت وہیں ختم ہو گئی ان کے بعد جو بھی دعویٰ کرے گا مردود ہوگا مرتد ہوگا لعین ہوگا بدبخت ہوگا وہ اسود انسی ہو وہ مسلمہ کذاب ہو وہ مرزا قادیانی ملون دجال ہو میرے آقا مدنی کی میرے آقا مدنی کی ختم نبوت اسی طرح پکی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید پکی ہے اللہ کی توحید میں کسی کو شرک کرنا کفر ہے تو نبی کی ختم نبوت کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے اللہ کے نبی پر نبوت مکمل ہو گئی اگر آپ کے بعد کسی کو نبوت کا حق ہوتا تو وہ صدیق اکبر ہوتے وہ فاروق اعظم ہوتے وہ عثمان بن نورین ہوتے وہ علی المرتضی ہوتے جب اتنی بڑی ہستیوں نے کہا کہ نہیں آقا نبی تھے ہم ان کے غلام تھے تو ان کے بعد کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے اور تو اور اگر کوئی نبی بھی زمین پہ اترے گا وہ میرے نبی کا امتی بن کے اترے گا نبی بن کے نہیں اترے گا ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا ایمان ہے ہمارے سنت والجماعت جماعت بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے کوئی آ کر کہے کہ مجھے تو مان لو اس لیے کہ میں رہا ہوں تو پھر تو مان لو گے نا کوئی آ کے کہے مجھے مان لو میں سو دفعہ روزانہ پیشاب کرتا ہوں پورا واٹر پمپ ہوں میں فائر برگیڈ مجھے تو مان لو ٹانگے دبوا رہے ہو عورتوں سے وہ ایک عورت ٹانگے دبا رہی ہے بیٹھی ہوئی کہتی ہے مرزا جی کی ہو گیا تھا لگتا ہے کہ ٹنگا اکڑ گیا نہیں سردی کی وجہ کا اس نے کہا بیوی تو میری ٹانگ نہیں وہ چارپائی کی پائٹی دبا رہی ہے یہ کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے عورت ٹانگ دبانے کے لیے آئی وہ چار اس نے لحاف نے اندر کہیں ہاتھ ڈالا ٹانگ ہاتھ میں نہیں آئی اس نے وہ چارپائی کا جو لکڑی ہوتی نا اس کو دبانا شروع کر دی اب مرزا صاحب انتظار میں ہے کہ کھلے کلے ہاتھ کب لگیں گے ٹانگوں کو اور ادھر وہ پریشان ہے کہ مرزا جی کی ٹانگیں اتنی سرخی ہو گئی کوئی نئی وہی اتری ہے بات سمجھ آ رہی ہے اور ایسا خبیص کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی ہوں ناؤز بلّہ لانت ہو ایسے مردود کے اوپر بے شمار لانتیں ہیں مولانا انور شاہ کشمیری کہا کرتے تھے مرزا قادیانی کو گالی دینا بھی ثواب ہے مرزا قادیانی کو گالی دینا بھی ثواب ہے اس نے مسلمانوں کا عقیدہ بھی برباد کیا عمل بھی برباد کیا اور سب سے بڑا جرم اس ملعون بدبخت دجال خبیص کانے کاڑے پیشاب سے زیادہ غلیظ نے یہ کیا کہ مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت سے متزلزل کیا اور انہیں جہاد کے عمل سے دور کر دیا جہاد کے عمل سے دور کیا اس مردود نے بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی عورتوں سے ٹانگیں دبوا رہا ہے شراب پی رہا ہے کہہ رہے ایک بار مجھے کمزوری محسوس ہوئی کمزوری بھی وہ دوسری کمزوری جو دیواروں پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے آج کل تو فرشتہ آیا اور میرے منہ میں دوا ڈال کے بھاگ گیا میں نے اس کو پکڑا میں نے کہا اس دوائی میں کیا کیا ڈالا تھا اس نے کہا اس میں افیم ڈالی تھی ہم نے اب یہ نبی ہے جی اور مان رہے ہیں وہ لوگ جو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے خود کو عقل مند ہے گورے عقل مند ہیں ایسا شیطان انسان تھا صبح کیا بولتا تھا شام کیا پکتا تھا پورا فائر برگیڈ تھا شوگر کے مرے مرض کی وجہ سے سو بار پیشاب کرتا تھا اور کہتا تھا میں نبی ہوں ایک دفعہ کوئی آدمی اس کو مارنے کے لیے گیا تو اندر سے باہر نہیں نکل رہا کسی نے کہا کیوں نہیں نکل رہے کہتے ہیں وہی آئی ہے کیا وہی آئی کہا فرشتے نے کہا یا یو ہن نبی اندر رہی ہو باہر نہ جائیے وہی آئی ہے میرے کو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ابو جال جیسے دشمن کے سامنے سینا تار کے کھڑے ہیں اور یہاں آسمان سے وہی آ رہی ہے نا عید خاطا اوٹا مینا ہلی کا تفریحی الم منیل کتابی المینا مقاول کتا نبی آپ کتنے اچھے لگ رہے تھے وعید غدوت من اہلی کا صبح صبح آپ نکلے تھے گھر چھوڑ کے کہاں جا رہے تھے تبوی بھی مقاعد للقتال القتال ایمان والوں کو کتال کے لڑائی کے مورچوں میں بچھا رہے تھے میرا آقا کمانڈر بنے ہوئے تھے آئے کیا شان تھی کیا وہ آنکھیں تھی جنہوں نے نبی کو کمانڈر کی حالت میں زیارت کی ہوگی مقاعد للقتال القتال عربی میں کہتے ہیں مورچے کو اور کن مجاہدوں کو بٹھا رہے تھے فاروق اعظم کو بٹھا رہے تھے اللہ اکبر صحابہ کرام میں سے سارے صحابہ جو اس وقت موجود تھے ان کے اخیار بدر کے اندر موجود تھے صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان بن نورین علی المرتضی سارے وہاں پر ہیں محض محبت بچے بھی ہیں اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں کیا شانتی آپ مورچوں میں بٹھا رہے تھے پوزیشنیں بنوا رہے ہیں یہاں کھڑے ہو جاؤ یہاں کھڑے ہو جاؤ یہاں ڈٹ کے لڑو ایسا جوان نبی اللہ اکبر کیسا سجیلا کیسا پیارا کیسا نڈر کیسا شجا کیسا بہادر نبی اور ایک طرف یہ مردود ہے کہتے ہیں اندر رہیو باہر نہ جائیے ڈر لگ رہا ہے انگریزوں کی حفاظت میں رہنے والے عقیدہ اہل سنت والجماعت جماعت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ختم نبوت کا عقیدہ دیا ہم نے اس کو مان لیا جس کے بعد کسی اور کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم ان بلندیوں پہ پہنچ گئے جن کے بعد کچھ اور ہوتا ہی نہیں ہے آقا مدنی کے آنے کے بعد دین کی عمارت مکمل ہو چکی ہے اب اس کے بعد کسی نئی اینٹ کسی نئے روڑے کی ضرورت نہیں ہے اب جو آئے گا ہماری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی مرزا تیری قسمت چنگی تھی گادیان میں پیدا ہوا افغانستان میں نہیں پیدا ہوا ورنہ ایسا الٹا لٹکاتے کہ تیرا پیشاب بھی وہیں نکلنا تھا گادیانیوں کا ایک گروپ امیر حبیب اللہ کے زمانے میں افغانستان میں گیا جی ہم نے ایک بات کرنی ہے اپنے علماء کو بلا لو امیر ابیب اللہ نے پوچھا کیا بات کرنی ہے کہا ایک نیا نبی آ گیا ہے ہم اس کی پیروی کرنے والے ہیں اس نے علماء سے کہا بات کرنی ہے انہوں نے کہا اس سے بات کرنا بھی کفر ہے یہ ہم کوئی غلام تھوڑی ہے کہ کافروں کے بنائے ہوئے نبیوں کو مانتے رہے اس دن پکڑ کے ان کو لٹکا دیا اور وہ بھی نے آج کا دن ہے کوئی کابیانی نہیں پہنچا افغانستان میں سب کو لٹکا کے مار دیا آج آٹھ اور پکڑے ہوئے بتایا آپ کو ہاں کراس والے سلیب لے کے گئے تھے وہاں سفید کپڑے پہن کے ہمارے بچوں کو عیسائی بنانے والے ہماری غربت کا ناجائز پیدا اٹھانے والے ہمارے فکر و اخلاق کے بدلے میں ہمارے ایمان کو تباہ کرنے والے جرا گائیں بنا لی ہیں انہوں نے بنگلہ دیش میں ہم نے اتنے عیسائی کر لیے پاکستان میں اتنے عیسائی کر لیے اور تمہیں کوئی ملا عمر نہیں ملا تھا اب ملا ہے اب کسی کو بنا کے دکھاؤ نا عیسائی تم اب ویزے مانگ رہے ہیں جی ان سے ملاقات کرنی ہے ہم نے وہ تو اب چڑھ گئے اللہ تعالیٰ کیا ہاں فیصلہ ہوگا یا تو الٹے لٹکیں گے اور واپس گئے تو پھر کبھی افغانستان نہیں آئیں گے بھول کے بھی کیونکہ افغانستان سے جو جاتا ہے واپس نہیں آتا پھر کوئی آیا واپس گربا چوف آیا جی روس کی فوج واپس آئی آتے ہیں ڈرا کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں کئی دفعہ دھمکی دے دیے کہ ہم افغانستان میں پھر آ جائیں گے اور یہ کہتے ہوئے ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں نیچے افغانی کہتے ہیں آ جاؤ بابا بہت عرصہ ہو گیا تمہارے نئے نئے ٹینک نہیں ملے تمہاری بختر بند گاڑیاں نہیں ملی ایک صحافی گیا وہ حیران تھا کہ افغانی لڑتے کیسے ہیں چند بچوں کو دیکھا وہ دعائیں دعا مانگ رہے تھے میں پرور دگارا میزائل واچا اللہ تعالیٰ کوئی میزائل گرا تھا کہ اس کا لوہا بیچ کے کھانا وانا کھائیں گے کچھ مزے اڑائیں گے اس نے کہا ساری دنیا میزائلوں سے ڈر رہی ہے یہ میزائلوں کو مانگ رہے ہیں یہ میزائلوں کو مانگ رہے ہیں ساری دنیا ڈری بیٹھی ہے میزائل میزائل میزائل وہ کہتے ہیں ذرا جلدی آؤ دیر نہ لگاؤ بہت اچھا لوہا ہوتا ہے بہت قیمتی مال بکتا ہے یعنی دوبارہ افغانستان اور آپ اس طرح اب یہ عیسائی بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو پتہ ہے شیلٹر نو نامی تنظیم کے کئی اہلکار پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں ملا صاحب نے اللہ جزائے خیر دے شرط دل ٹھنڈا کر دیتے پرسوں بھی بی بی سی سن رہے تھے ساری خبریں ہمارے خلاف ساری خبریں کشمیر میں بارہ مجاہد شہید ہو گئے فلاں جگہ یہ ہو گیا افغانستان کے چار سو پناہ گزین مہاجرین بیچارے ایک جہاز میں بیٹھے ہیں آسٹریلیا والے انہیں ملک میں نہیں گھسنے دے رہے وہ بیچارے غربت کی حالت میں ہیں اور وہاں ایک ایک گھر تھا فلسطینیوں کا اس پہ اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا ساری خبریں یوں لگ رہی تھی کوئی ادھر سے ہمیں تھپڑ مار رہا ہے کوئی ادھر سے آگے خبر آئی ملا عمر صاحب کی تو دل خوش ہو گئے ملا صاحب نے کہا ہے کہ فیصلہ وہی کریں گے ان آٹھ عیسائیوں کے بارے میں جو ہماری شریعت کا فیصلہ ہے نہ ڈر نہ خوف نہ کسی کی پرواہ نہ گورے کی نہ چٹے کی نہ کالے کی نہ کسی کے میزائل کی نہ تارے کی نہ کسی کے جھنڈے کی نہ کسی کے ڈنڈے کی کسی کا ڈر نہیں کسی کا خوف نہیں مست درویش مت ملنگ بیٹھا سوکھی روٹی کھا کے ساری دنیا کے کافروں کو پاگل بنایا ہوا ہے نچایا ہوا ہے وہ ڈراتے رہے دور سے کتے کی طرح مو کرتے رہے کہ اگر تم نے یہ بامیان کے بت گرائے کاٹ دیں گے اس نے بت گرا کے رکھا کہ آؤ کاٹنے کے لیے کتا دم دبا کے دوسری طرف کھڑا ہو گیا کیوں نہیں حملہ کیا بابا ٹکر مارتے ہوئے اپنا بھی نقصان ہوتا ہے گاڑی والا موٹر سائیکل کو ٹکر مارے گا اپنی بتیاں ٹوٹیں گی نہیں ٹوٹیں گی ہاں اس لیے مجاہدین کو ٹکر دینا آسان کام نہیں ہے کسی کے لیے عقیدہ علیہ سنت جماعت کی برکت سے عقیدہ رسالت و ختم نبوت ملا اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں کرتے میں سچ پوچھتا ہوں آپ سے کسی نبی سے ناراض ہیں آپ کسی نبی کے لیے آپ کے دل میں گستاخی والا پہلو ہے یہ کس کی نعمت ہے یہ عقیدہ علیہ سنت والجماعت جماعت کی برکت اگر آپ لوگوں کو یہ پہلے سے نبیوں کے خلاف ذہن بنا دیا گیا ہو تو بن جاتا بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی یہ جو سارے انبیاء سے ہمیں پیار ہے محبت ہے ان سے تعلق ہے اور پھر اپنے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کمال محبت ہے یہی تاقیدے عقیدے کی برکت ہے نا ورنہ تو گمراہ فرقے نبیوں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں پاکستان میں ایسی تفسیریں چھپ چکی ہیں جن میں انبیاء علیہ السلام پہ انگلی اٹھائی گئی ہے انبیاء علیہ مسلام کی غلطیاں نکالی گئی ہے اللہ نے ہمیں اس گنا سے بچایا ہوا ہے کہ نہیں بچایا ہوا اس پہ شکر کریں یا نہ کریں کریں گے دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کریں گے اللہ کا اور شکریہ ادا کریں گے علماء کا جنہوں نے ہمیں گمراہ نہیں کیا نمبر آ گیا حضرات صحابہ کرام کا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حدیث نقل کرتے ہیں ان اللہ نظر قلوب العباد اللہ نے انسانوں کے دلوں کو دیکھا قیامت تک آنے والے انسانوں کے دلوں کو اللہ جانتا ہے جانتا ہے نہیں جانتا اس نے سب کے دلوں کو دیکھا اور پھر ان میں سے جو سب سے زیادہ پسند آئے ان کو اپنا نبی بنا لیا پھر دوبارہ سب کے دلوں کو جھانک کے دیکھا اور سب کے دلوں سے اللہ ناراض ہوا جن کے دل اللہ کو اچھے لگے انہیں محمد الرسول اللہ کا صحابی بنا دیا یہ ایسے لوگ ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے محمد الرسول اللہ ولدین ماہو اشدا الفاری روحما روح ما ادین ترا ام محمد اللہ کے رسول ہیں کسی محدث نے حدیث پڑھاتے ہوئے کہا مفسر نے قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہوئے کہا قرآن دعویٰ کرتا ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے کل تک تو یہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے وہاں دوسرے انسانوں کی طرح یہ بھی بچپن میں بکری چرایا کرتے تھے ان کی پرورش بھی وہاں جا کے حلیمہ سعدیہ کے گھر کے اندر ہوئی تو ان کے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے قرآن کہتا ہے ولزینہ ماں ہوں ان کے ساتھیوں کو دیکھ لو ان کے ساتھیوں کو دیکھو گے تو بے اختیار اٹھو گے کہ ان کی تربیت کسی نبی نے کی ہے جب تم صدیق کے اکبر کو دیکھو گے تو کہو گے واقعی یہ نبی کے ساتھ رہنے والا شخص یہ عام آدمی نہیں ہو سکتا صحابہ ہدایت کے آسمان کے ستارے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ کو کس صحابی سے زیادہ ناراضی ہے کسی ایک سے تو ہوگی سب سے راضی ہیں سب سے محبت ہے یہ بات آپ کو کس عقیدے نے سکھائی ہے اگر آپ آلے سنت و جماعت نہ ہوتے اور آپ کا عقیدہ وہ ہوتا جو حصول کافی میں لکھا ہے جو دوسری گندی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو تو ایمان بچتا کچھ کہا کان ردت ان سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے صرف تین باقی رہ گئے جو مرتد نہیں ہوئے حضرت مقداد حضرت سلمان اور حضرت عمار یہ تین نہیں ہوئے باقی ہو گئے ناؤز من انسل ہم کہتے ہیں سارے صحابہ پاک ہمارا عقیدہ کیا ہے سب تن پاک کیا عقیدہ ہے ہمارا سارے صحابہ پاک ہے جس کو ایمان کی حالت میں آقا متنے کی صحبت نصیب ہو گئی اور ایمان پر اس کی موت آئی ہے ساری دنیا کے ولی ساری دنیا کے قطب ابتال ابدال شہداء جمع ہو جائے اس اس ایک صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے سارے صحابہ سے عشق ہے کہ نہیں پیار ہے کہ نہیں محبت ہے کہ نہیں حضور نے کہا صحابی کن نجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے کس کی طرح ہے پہلا اشارہ آقا نے دیا کہ ستاروں پر جو تھوکتا ہے تھوک کہاں جاتا ہے ستارے پہ منہ پہ دوسرا اشارہ دیا صحابی کن نجوم صحابہ ستاروں کی طرح نجوم دو تین چار پانچ ہیں بہت سارے ہیں میرے صحابہ بھی بہت سارے ہیں آج جیش محمد کو ڈیڑھ سال کی محنت کے بعد اگر ہزاروں کارکن مل گئے تو بڑی بےغیرتی کی بات ہے کہ ہم کہیں آقا کا مدنی کو تیئیس سالہ محنت میں چار آدمی ملے تھے عقل نہیں رہی لوگوں کو جب شیطان پندے ڈالتا ہے تو دلوں کو گمراہ کر دیتا ہے خراب کر دیتا ہے اصحابی کن نجوم میرے صحابہ بہت سارے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار لوگ بتاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جس پہ نظر پڑ گئی بڑا پار ہو گیا اس ہم کہتے ہیں انبیاء معصوم ہے انبیاء کیا ہے یاد کرو انبیاء معصوم ہے کہ ان سے کوئی گناہ اور صحابہ محفوظ ہیں اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے انبیاء معصوم ہے اور صحابہ ہم کسی صحابی سے ناراض نہیں ہیں بہت سارے لوگ ناراض ہو گئے حضرت عثمان ذنورین پر کہتے ہیں کہ بیت المال میں تھوڑا بہت خرد برد کرتے تھے نا ہائے ہائے ہے اللہ کے نبی کو جس نے کتنی دفعہ پیٹ بھر کے کھانا کھلایا قربان جاؤ عثمان تیرا مال جن کاموں میں لگا کسی کا نہیں لگ سکا آقا کے گھر کئی دن کا فاقہ تھا اور پھر کھانا عثمان کے گھر سے آ رہا ہے کتنی بڑی شہادت ہے دو بیٹیاں اللہ کے نبی کے جس کے نکاح میں آئی حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک شخص روشن خیال ہو گیا کیا ہو گیا روشن خیال جس کی بتی جل جائے روشن خیال کسے کہتے ہیں جس کی بتی جل جائے روشن خیال ہو گیا کہنے لگا یہ حضرت عثمان غنی ٹھیک آدمی نہیں تھے کہتے تھے یہودیوں کے ساتھ مل گئے تھے ناؤز بلّہ اللہ معاف کرے حضرت عثمان کے دشمن پرانے لوگ چلے آ رہے تھے حضرت امام ابو حنیفہ کو پتا چلا اس کے پاس گئے سلام دعا کر کے اسے کہا آپ کی بیٹی کے لیے ایک شخص کا رشتہ آیا اس نے کہا جی آپ لائیں رشتہ تو میں حاضر ہوں فوراً ان کا نہیں پہلے اس کی صفات تو سن لو نہیں اس نے کہا نہیں آپ لائیں تو بس مجھے کچھ نہیں سننے صفات کہا وہ آدمی بڑا نیک ہے رات میں ایک پورا قرآن ختم کرتا ہے رات بھر میں پورا قرآن ختم کر دیتا ہے اس نے کہا پھر تو اور مجھے فائدہ ہو گیا اس نے کہا سخی بھی بہت ہے صبح شام مال لٹاتا رہتا اس نے کہا پھر اور مجھے کیا چاہیے اس نے کہا حیا اس کا ایسا ہے کہ اس کے حیا کو دیکھ کے تو سمجھ نہیں آتی کہ اتنا حیا بھی کسی میں ہو سکتا ہے کہا حیا بھی بہت ہے اس نے کہا اور کیا چاہیے جلدی کرا دے رشتہ کہا اس میں ایک خرابی ہے بس تھوڑا سا یہودی ہے وہ اس نے کہا ناؤز اس بلا میں اپنی بیٹی یہودی کو دوں گا اس نے کہا تم تو نہیں دے سکتے حضور نے دو بیٹیاں دے دی تھی ایک دم استفار استعفا صحیح گرا گیا اللہ معاف کرنا آج تم اپنی جماعت کا ذمہ دار کسی خائن کو نہیں بناتے ہو تمہیں فخر ہے ہمارا بیت المال ویسا تیسا اور اس عثمان غنی پر انگلی اٹھاتے ہو نعوذ باللہ جس کی جس کی حیا پر فرشتے گواہی دیا کرتے تھے اللہ کے نبی بیٹھے تھے لنگی تھوڑی سی اونچی تھی حضرت صدیق اکبر آ کے بیٹھ گئے فاروق اعظم بیٹھ حضرت عثمان ہے حضور نے لنگی سیدھی کر لی فوراً کسی نے پوچھا یہ کیا ہے کہا اس سے فرشتے حیا کرتے ہیں تو میں کیوں نہیں کروں گا مگر اس زمانے کے بے حیا روشن خیالوں کو تو عثمان سے حیا نہیں آئی فرشتوں کو حیا آتی ہے جس سے اس زمانے کے روشن خیالوں کو حیا نہیں آئی ان سے پھر کچھ لوگ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ پر بھونکتے ہیں جس شخص کو نبی نے اپنی سب سے پیاری بیٹی دی فاطمت الزارہ سیدت اہل جنا حضرت علی کے رتبے بہت بلند ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے رتبے بہت زیادہ بلند ہیں لیکن کچھ لوگ ان پر بھی بھونکتے ہیں یہاں تک ایک کراچی کا ایک خطیب ہے وہ ہے کہتے علی المرتضا کی بہادری کے بارے میں جتنے واقعات ہیں سارے جھوٹے ہیں حضرت علی کی بہادری کا تو یہ عالم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے عرب کے سو طاقتور جوان گھر کے باہر چڑھے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے بستر پہ حضرت علی کو چھوڑ گئے تھے علی وہاں بیٹھے رہے آج کوئی ہے کسی کو ایسا بچانے والا جان نکل جاتی ہے پتا چلتا ہے مجاہدین پہ چھاپے پڑ گئے تو کئی لوگ فوراً ہی بیج اتار کے جیب میں رکھ لیتے ہم مجاہد نہیں ہیں ہم مجاہد نہیں ہیں یہاں ہمارے محکرات میں ٹریننگ سینٹروں میں پہلے طلبا کو ایک مشق کرائی جاتی تھی کہ خوف سے کیسے نمٹنا ہے افغانستان میں ہوتا تھا وہاں ہر وقت حملے تو ہوتے تھے تو رات کو اچانک ایک نقلی حملہ کر دیا جاتا تھا موسکر اور طلبا کو پہلے سے بتایا ہوتا تھا کہ بھائی حملے وغیرہ ہو سکتے ہیں یہاں اگر ہوں تو پھر سب نے میدان میں جمع ہو جانا ہے تو ایک بار میں بھی وہاں تھا تو رات کو اچانک ہی گرنیڈ پھٹے اور حملہ شروع ہو گیا اور چاروں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی اتنی شدید فائرنگ ہوئی کہ ہوش آواز سب کے اڑ گئے اور سائرن بھی بج رہا ہے ساتھ بہت خوف کا عالم ہوتا ہے نا تو ایک بہت نیک آدمی ہمارے ایک استاد جو ماسٹر کے استاد کے منہ پہ کپڑا لپیٹ کے فائر کر رہے تھے ان کے پاؤں میں جا کے گر گیا کہتا ہے یہ مجھے دھوکہ دے کے لائے تھے جی میں میرا مجاہدین سے کوئی تعلق نہیں کہتا ہے قسم لے لو مجھ سے میں تو شریف آدمی پورا من شہری ہوں پاکستان کا یہ مجھے زبردستی یہاں دھوکہ دے کے لائے تھے میرا کوئی تعلق نہیں ہے مجاہدین سے اتنا ڈر اتنا خوف لوگوں میں اور حضرت علی اکیلے سوئے ہوئے ہیں سو کافر بار تلواریں لے کے کھڑے ہیں حضرت علی نے نہیں پوچھا آقا ہاں کہاں لٹا کے جا رہے ہیں مجھے پھر جس انداز میں مرحب کو کاٹا ہے آسمان جھوم گیا تھا جس انداز میں ہم نے عبد الب کو خندق میں قتل کیا ہے زمین پہ اس دن خوشیاں منائی گئی ہیں اور آقا حضرت علی المرتضی جب شیروں کی طرح میدان میں گرجتے تھے تو سفے الٹ دیا کرتے تھے ان کی شجاعت ان کی بہادری ان کا علم ان کا مقام ان کا تقوی آج کا نیا مصنف اور مفکر کیا جانے اس نے حضرت علی المرتضی کو غیروں کے خاتمے میں کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے آقا علی ہمارے تھے ہمارے ہیں ہمارے رہیں گے ہم ان کے غلام ہیں ہم ان کے ہمارے پیر ہیں وہ پیر ہیں مرشد ہیں ناراضی ہے حضرت علی سے کسی کو حضرت معاویہ سے کوئی ناراضی ہے کچھ لوگوں کو ہوگی آپ میں سے کسی کو ہے ایک کتاب ہے پاکستان میں ایک روشن خیال نے لکھی کس نے لکھی ہے روشن خیال کسے کہتے ہیں جس کی بتی جل گئی ہو یہ اصطلاح یاد رکھیں روشن خیال کسے کہتے ہیں جس کی بتی جل گئی ہو اس نے ایک سفے پر میں نے گنا نو بار لکھا کہ تھا نے یہ غلط کیا یہ غلط کیا یہ غلط کیا یہ غلط عقیدہ ابھی سنت و جماعت کی برکت ہم حضرت معاویہ سے پیار ہے کاتب وہی ہے وہی لکھا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں مسلمانوں کے امیر ہیں اور ایسے سطوت والے آدمی تھے کہ دنیا انہیں کبھی دھوکے میں نہیں ڈال سکتی تھوڑا سا معاملہ چلا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو روم والوں نے لکھا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں جب آپ لکھا رومی کتے اگر تمہارا لشکر حضرت علی المرتضا کی طرف بڑھا تو ان کے لشکر سے جو پہلا سپاہی تمہارے مقابلے پہ نکلے گا اس کا نام معاویہ ہوگا بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے تو ناراضگی ہوگی آپ لوگوں کی وہ رفع دین نہیں کرتے تھے پھر بھی ناراض نہیں آپ لوگ نہیں کرتے تھے بابا ترمیزی میں لکھا ہوا پھر تو ناراض ہو جاؤ نا ان سے پھر بھی راضی ہو حضرت عبداللہ بن عمر سے تو ناراضگی ہوگی وہ کہتے تھے رفع دین کرو پھر تو ہوگی آپ لوگ نہیں کرتے کرنے والوں سے تو ہونی چاہیے فوراً نہیں صحابہ سارے پیر ہیں سب مرشد ہیں سارے پیارے ہیں سارے نیارے ہم نے نہیں تولا ابھی جونا گڑھ ہندوستان میں ایک شخص نے کتاب لکھی وہ حضرت عمر سے اس لیے ناراض ہیں کہ حضرت عمر نے بیس کی جگہ آٹھ آٹھ کی جگہ بیس تراوی کیوں قرار دے دی تھی اور کہ عمر نے غلطی کی بہت بڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناؤز باللہ کیا ہوئی ہے کہتے غلطی ہوئی ہے کہ بیس رکعت کرا دی کیوں ہے انہوں نے تو آپ لوگ بھی ناراض ہیں ان سے آپ تیس والے ہیں آٹھ والے ہیں آٹھ میں زیادہ فائدہ ہے آدمی جلدی فارے ہو جاتا ہے جی نہیں چاہیے بیس پڑھو گے آٹھ پڑھو گے بیس پڑھو گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی پر اتفاق کروا لیا تھا صحابہ کا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ان سے ناراض ہو گئے ہم تو کسی صحابی سے ناراض نہیں ہمیں حضرت ابو ہریرا بھی بہت پیارے حضرت ابن عمر بھی بہت پیارے حضرت ابن مسعود بھی بہت پیارے ہم صحابہ کو اپنے معیار پہ نہیں تولتے ہم ان کے معیار کو دیکھ کے آگے بڑھا کرتے ہیں جشن مناؤ ساتھیوں خوشی کا جشن مناؤ کیسا پیارا عقیدہ نصیب ہوا ہے صحابہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بہانے سے ناراضگی مول لے کے آقا کے دل کو دکھاتا رہا ہے آقا مدنی کے ان صحابہ نے آقا کی خاطر گھر چھوڑا تھا بولو چھوڑا تھا نہیں چھوڑا تھا ساری دنیا سے ٹکرائے تھے زخم کھائے تھے آقا کی خاطر سارے جہان کو چھوڑا تھا تو یہ آقا کو پیارے نہیں ہوں گے جو ان کی مخالفت کرے گا کیا وہ آقا سے ہوگے کو کر پی سکے گا مجال ہے ان صحابہ نے آقا کی خاطر کیا کچھ قربان نہیں کیا ہے صرف ایک ہم لوگ ہیں عقیدہ علیہ سنت وال جماعت والے جو سارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں ساروں سے عشق رکھتے ہیں ساروں سے عشق رکھتے ہیں ہم کبھی جذبات میں آ کر اپنے کسی لیڈر کو صحابہ کے اوپر نہیں مانتے کہ کوئی لیڈر اچھا لگا تو ہم نے کہا یہ تو صحابہ سے بھی بڑھ گیا نا باللہ میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں اللہ ہمارے اکابر کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے ایسا زبردست ہمارا نظریہ بنا گیا اس بارے میں کہ کوئی ہمارا خطیب مفکر عالم محدث بڑے سے بڑا لیڈر اگر بیٹھا ہوا بیان کر رہا ہو اور ہم سارے محبت سے سن رہے ہوں اگر وہ بھی صحابہ کے خلاف کرے گا ایک دم اس پہ جوتے برتنا شروع ہو جائیں گے ہوں گے نہیں ہوں گے ایسے بات ذہن میں آ رہی ہے آپ حضرات کے پرانے مجید سے آپ لوگ خوش ہیں راضی ہیں ناراض ہیں پورے پورے قرآن کو مانتے ہیں چلو سارے انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں کسی سے کوئی ناراضی تھوڑی بہت ایسے کوئی اختلاف روشن خیال لوگ ہیں اختلاف تو ہونا چاہیے ہم روشن خیال ہیں ہی نہیں اس معنی میں جن کی بتی ہم اس معنی میں روشن خیال ہیں ہی سارے صحابہ سے پیار ہے اس لیے مجبور میں اپنی بات بند کروں گا اور انشاءاللہ شاء اللہ پرسوں اس موضوع کو انشاءاللہ مکمل کریں گے دعوان الحمد رب العالمین